حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر کھسیٹتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتیس